نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب الف لام میم غلبت روم والی آیت نازل ہوئی اس وقت اہل فارس روم پر غالب و قابض تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ان پر غالب آ جائیں کیونکہ رومی اور مسلمان دونوں ہی اہل کتاب تھے اور اسی سلسلے میں یہ آیت یومائزیں یفرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشا وہو العزیز الرحیم اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ زبردست ہے مہربان بھی ہے بھی اتری ہے قریش چاہتے تھے کہ اہل فارس غالب ہوں کیونکہ وہ اور اہل فارس دونوں ہی نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ دونوں ہی قیامت پر ایمان رکھتے تھے جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اطراف میں اعلان کرنے نکل کھڑے ہوئے انہوں نے چیخ چیخ کر باواز بلند اعلان کیا رومی مغلوب ہو گئے زمین میں وہ مغلوب ہو جانے کے بعد چند سالوں میں پھر غالب آ جائیں گے تو قریش کے کچھ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات پر شرط ہو جائے تمہارے نبی کا خیال ہے کہ رومی فارسیوں پر چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے اس بات پر شرط لگا لیں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم تیار ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مشرقین دونوں نے شرط لگا لی اور شرط کا مال کہیں رکھوا دیا مشرقین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تم بزا کو تین سے نو سال کے اندر کتنے سال پر متعین و مشروط کرتے ہو ہمارے اور اپنے درمیان بیچ کی ایک مدت متعین کر لو جس پر فیصلہ ہو جائے راوی کہتے ہیں انہوں نے چھ سال کی مدت متعین اور مقرر کر دی راوی کہتے ہیں کہ روم کے مشرقین پر غالب آنے سے پہلے چھ سال گزر گئے تو مشرقین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بطور شرط جمع کرائے ہوئے مال کو لے لیا مگر جب ساتواں سال شروع ہوا اور رومی فارسیوں پر غالب آ گئے تو مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کی کہ یہ ان کی غلطی تھی کہ چھ سال کی مدت متعین کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے بزا سنین کہا تھا اور بزا تین سال سے نو سال تک کے لیے مستعمل ہوتا ہے راوی کہتے ہیں اس پیشن گوئی کے برحق ثابت ہونے پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے یہ حدیث حسن ہے